مولا کا کرم ہے ان کی ناتے پڑھتا ہوں مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی ناتے پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں سد سے یا رسول اللہ میں سد سے یا ابھی بنلا میں سد سے یا رسول اللہ میں سد سے یا ابھی اللہ مجھ پہ مولا کا کرم گئے ان کی نام پڑتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ دھوم ان کی نات خانی کی مچاتے جائے خانی کی مچاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے نات خانی موت بیگم سے چھڑا سکتی نہیں نا چھڑا سکتی نہیں قبر میں بھی مستا کے گیت گاتے جائیں گے مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں سب سے ہاں میں صدقے سے یا ابھی اللہ میں صدقے سے میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ بہرے بخشش پاس اپنے کچھ کچھ نہیں اس کے سوا بہرے بخشش پاس اپنے کچھ نہیں اس کے سوا عمر بھر ناتے سنیں گے اور سناتے جائیں گے عمر بھر ناتے سنیں گے اور سناتے گے نات خانی کا نشانس نس میں ایسا چھا گیا نات خان نس نس میں ایسا چھا گیا قبر میں بھی گی تو بے دھم مستفا کے گائیں گے مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں سد سے میں سد سے یا حبیب اللہ میں سد سے سے یا ابھی بلا تیرا وصف بیاں ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑائی تیرا وصف بیاں ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی اے رضا خود سا گے رضا گاگی پے پورا ہمت گے حضور مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا ابی اللہ میں صدقے یا رسول اللہ یا ابھی اللہ میں صدقے میں صدقے میں صدقے یا رسول اللہ ہاں کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ ہیں لوگ مجھ کو سنا خانے مصطفیٰ مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں صدقے سے رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے سے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں غور تو کر سرکار کی تجھ پر کتنی خاص عنایت گئے کو سر تو گئے ان کا سنا خاں یہ معمولی بات نہیں مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی ناطے پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں سے یا رسول اللہ میں سے یا ابھی بلّہ میں سے یا رسول اللہ میں صدقے حبیب اللہ